میں آگے بڑھتا ہوں مسلمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاید کہیں نظر آ جائے شاید کہیں نظر آ جائے مجھے کوئی عورت نظر آتی ہے اما تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تیرے ماتھے پہ یہ ٹکے کا نشان لگا ہوا ہے کیا ہے آخر تو کہتی ہے میرا نام عائشہ تھا میرا نام عائشہ تھا اور اب میرا نام ستنام کو ہے جب تم لوگ وطن اپنا لے کے چلے گئے تو مجھے سکھوں نے اٹھا لیا ہر رات میں سوچتی تھی کہ کوئی نوجوان واپس آ جائے گا میرے گھر کی کنڈی ٹوٹے گی میری ذلت کے دن ختم ہوں گے سات بچے عیسائیوں کے سکھوں کے جنم دے چکی ہوں مگر کوئی مسلمان آج تک چھڑانے نہیں آیا مسلمان کہاں گیا تو کہاں گیا بتا تو صحیح تو تو وہاں سے آ کے یہاں زمینیں لوٹنے لگا تجھے تو فکر لگی کہ مربے مل جائے اور لانت بھیج جن مربوں پہ جن بیٹیوں کو ادھر چھوڑ کے آیا تھا ان کو چھڑانا تیرا فرض نہیں تھا تو کیا کوئی کافر آ کے انہیں چھڑائیں گے کون چھڑائے